صورت البقرہ آیت ایک سو ستاسی أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها ابتدا میں رمضان المبارک میں رات کو سونے کے بعد جاگ کر کھانے پینے اور بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی بس جیسے ہی نیند آئی سب چیزیں ممنوع بعض حضرات سے اس پر عمل نہ ہو سکا اور وہ اپنی بیویوں سے مل لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت نادم ہوئے اور توبہ کی اس پر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور آئندہ کے لیے حکم میں آسانی فرما دی کہ رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی سے ملنے کو جائز فرما دیا فتح علیکم وعفا عنکم کم اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا